حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے گر پڑے اس سے آپ کا دائیں پہلو چھل گیا تو آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے وہ جب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھو جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو اور جب سمع اللہ لمن حمدہ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی کہے تو کہو ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب اور تیری ہی تعریف ہے اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو سننے ابو داود حدیث نمبر چھ سو ایک